پیش لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری لی امری وحلل وحل من لسانی یفقہ قولی آج دنیا بھر میں مسل انسانوں کے شمار قافلے اس عزم کے ساتھ چل رہے ہیں کہ وہ زندگی کا سفر اسی راہ پر طے کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے اور اپنی شخصیت اور سوسائٹی کی تعمیر اسی ہدایت کے مطابق کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے آج کی دنیا میں جبکہ انسانیت کا قافلہ کئی سو سال سے ایک ایسی راہ پر جا رہا ہے جو آپ کی راہ سے مختلف اور متضاد ہے یہ کوئی آسان کام نہیں رکاوٹیں لا تعداد ہیں اور مشکلات بے پناہ چلنے والے بھی کمزور ناتواں ہیں راکب خستہ و بیمار پیرست سوار تھکا ماندہ بیمار اور بوڑھا ہے راہ بھی کٹھن ہے مگر تسلی کا سامان یہ ہے کہ اس کے نقش قدم کی بدولت اس صحرا کے سنگریزے بھی ریشم کی مانند ہے اس لیے ساری مشکلات کے باوجود قافلوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے اور سفر برابر جاری ہے ان قافلوں کا نام آج کی زبان میں تحریک اسلامی ہے ہر وہ قافلہ جو انسان کے لیے اور اپنے لیے زندگی کی نئی شاہراہ کھولنا چاہتا ہو اپنی کامیابی کے لیے ایمان و یقین عزم و ارادہ عمل اور کردار اخلاق اور قربانی کے ساتھ ایک اچھے سالار قافلے کا محتاج ہوتا ہے جس طرح اسلامی قافلے کے ہر قدم کے لیے کی نقش پا رہنما ہے اور وہ نقش وہ نقش مصطفی ہے اسی طرح قافلے کے سردار کے لیے بھی انہی نقش پاک کی پیروی میں سعادت اور کامیابی کی ضمانت ہے جو سالار اول نے چھوڑے ہیں سچ کہا جائے تو قافلے کا ہر فرد کسی نہ کسی درجے میں اور نہ کسی کسی کسی نہ کسی مقام پر امام ہے اور اس ہدایت و رہنمائی کا محتاج ہے جو اس کو ان نقو شپا سے مل سکتی ہے میرا یہ مقام تو نہیں کہ میں ان نقوش نقو شپا کو اجاگر کر سکوں اس راہ میں علم سے زیادہ تقوی اور عمل اور اتباع رسول کا زیادہ راہ درکار ہے اور میں ہر پہلو سے تہی دامن ہوں علم ہو یا عمل رسول اللہ کی سیرت پر کچھ کہنا اور لکھنا ویسے بھی آفتاب کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے کس انسان کے بس میں یہ ہے کہ اس کی جرت کرے لیکن کراچی جانا ہوا تو جمعیت الفلاح کے زیر اہتمام ایک تقریب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسو بحیثیت معلم اور قائد پر چند باتیں کہنا پڑ گئیں اور کچھ کچھ عرصے کے بعد وہی باتیں ایک مسودی کی ایک مسودے کی شکل میں میرے حوالے کر دی گئیں مجھے موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہے اس لیے کچھ ہمت کی اور اس تقریر کو بنیاد بنا کر ایک کتاب مرتب کر دیا اب یہ تحریر اپنی نوعیت اور حجم دونوں لحاظ سے اس تقریر سے بالکل مختلف چیز ہے جو الفلاح کی میں کی گئی تھی اگرچہ تحریک اور بنیادی خاکہ اس تقریر نے فراہم کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس سے قافل تحریک اسلامی کی کوئی صورت ضرورت پوری ہو سکے اس میں شاید کوئی بات نئی نہ ہو سیرت پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن حکایت اتنی لذیذ ہے کہ جتنی دراز تر کم ہو سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ لکھا جانا چاہیے اس کے تناسب سے ابھی کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے اسی احساس نے مجھ کو لکھنے پر آمدہ کر دیا کہ اس خزانے کا ایک موتی اور اس آفتاب کی ایک کرن بھی کسی کو میرے ذریعے پہنچ کر مالا مال کر سکتی ہو تو میں کیوں اس ثواب سے محروم رہوں ساتھ ہی میرا یقین بھی میرے لیے محمیز کا کام کرتا رہا کہ ساری بلندیاں اور ساری دولتیں اسی اسوے کی پیروی میں مستور ہیں عجب کیا گرماؤ پر گرم و پرمی میرے نم نخچر ہو جائیں کہ برفتر راک صاحب دولت بستم سر خدرا وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جسنی و وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جسنی غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا کاش آج کے قافلے اسی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جائیں بپائے خواجہ چشمہ را بمالیم آؤ کے حضور کے قدموں سے اپنی آنکھیں ملیں میں اپنے بھائیوں اور سید لطف اللہ صاحب اور مسلم سجاد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تقریر کا موقع فراہم کیا اور مسودہ مجھے تک پہنچایا لیکن سب سے زیادہ اپنی رفیق حیات لمقت النور کا جن کے صبر خاموش تعاون اور مدد کے بغیر میں صبح سے شام تک کئی دن مسلسل اس کام میں نہ لگا سکتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حقیر سی نظر کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور سب سے پہلے خود مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے خرم مراد اسلامک فاؤنڈیشن برطانیہ